اس سے پہلے عقید واسطیہ کے درس میں اللہ پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں ان تمام باتوں پر گشتہ درس میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی آج یوم آخرت پر ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے مصنف کی عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم شرح کریں گے مصنف فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقید واسطیہ کے اندر ومل ایمان بل یوم المان و بک الما اخبار بہن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم مما یقون و الموت مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان میں ہر اس چیز پر ایمان لانا داخل ہے جو موت کے بعد واقع ہوگی چیزیں اور جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے یا اللہ رب العالمین نے قرآن میں خبر دیا ہے تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہے یوم آخرت یہ ایمان کے ارکان میں سے بہت ہی اہم رکن ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں انہیں میں سے یوم آخرت پر ایمان لانا ہے اور یوم آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا تو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی اسی لیے اس کو یوم الآخر کہا جاتا آخری دن یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی ایک دن ختم ہو جائے گی اس کے بعد سارے لوگ اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد اگر انسان مومن ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تو جنت کے اندر جائے گا اور اگر وہ فاسق ہے فاجر ہے یا اس طریقے سے کافر اور منافق ہے مشرق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا تو یہ یوم آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بہت سارے نام ہیں انہیں ناموں میں سے قیامت ہے اصآ ہے اصا خا ہے اطامت القبرا ہے یوم التقاب بہت سارے نام اللہ رب العامن نے قیامت کے یوم آخرت کے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارے نبی نے خبر دی ہے یا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے موت آنا یقینی ہے اور جس آدمی کی موت آ گئی اس پر گویا کی قیامت قائم ہو گئی اسی لیے موت کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے قیامت میں کیا ہوگا قیامت میں یہی ہوگا نا کہ سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے اللہ رب العامن کے حکم سے اسرافی علیہ السلام سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے تو یہ قیامت اجتماعی موت سب ایک ساتھ مر جائیں گے اور موت یہ اجتماعی موت نہیں ہے انفرادی ہے کبھی کبھی اجتماعی ہو جاتی ہے کہ ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں ایک ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا وہ جو قیامت ہوگی پوری دنیا میں جو بھی انسان ہیں سب کے سب مر جائیں گے تو قیامت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا سب کا ایک ساتھ مر جانا اور موت کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر انسان کا مر جانا لہذا قیامت میں بھی موت ہے اور موت کے اندر تو موت ہی ہے اس لیے قیامت پر ایمان لانے میں موت اور موت کے بعد تمام مراحل داخل ہیں اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اب موت کے بعد کیا مراحل ہیں جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اس سے تین سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تمہارا نبی کون ہے جو اہل ایمان ہیں صحیح صحیح جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو کفار و منافقین ہیں اللہ کے بارے میں شک اور شبہ میں رہنے والے ایسے لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو وہیں سے ان کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اسرافی علیہ سوات السلام جب قیامت قائم ہو جائے گی دوبارہ سور پھونکیں گے سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا میدان محشر ہوگا صحیفے لوگوں کو دیے جائیں گے شفاعت ہوگی حوض ہوگا پلسرات ہے پنترا ہے پنترا یعنی ایک پل جہنم سے کہ اوپر پلسرات نصب ہے اس پلسرات کے بعد ایک اور پل آئے گا جس کو کنترا کہا جاتا ہے وہاں پر بھی سارے جو جنتی ان کو روک لیا جائے گا اور ان کے دلوں کے اندر جو قدورت ہوگی جو حسد یا بغض یا کوئی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اس کے بعد پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ساری چیزیں موت کے بعد کے مراحل ہیں ان تمام چیزوں پر انسان کا ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اور یوم آخرت پر ایمان یہ بہت اہم ہے یہ کیونکہ یوم آخرت پر ایمان ہی ایک انسان کو دین اور صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن ہم کو حساب دینا ہے دنیا میں اگر برا کریں گے تو بھی اس کا حساب دینا ہے اگر اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا تو یوم آخرت پر جو ایمان ہے یہی چیز انسان کو دین پر اچھے اخلاق پر اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ پر قائم رکھنے والی چیز ہے یہ اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو انسان کو اس بات پر قائم رکھے کیونکہ اگر انسان کا ایمان ہی نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم کو حاضر ہونا ہے ہمیں ظلم کی سزا ملے گی گناہوں کی سزا ملے گی برائیوں کی سزا ملے گی یا نیکیاں کریں گے تو ہمیں اس کا انعام ملے گا اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان پھر نیکیوں پر نہیں قائم رہے گا اور برائیوں سے ظلم اور زیادتی سے انسان دور نہیں رہے گا تو یہ یوم آخرت پر ایمان بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے ایک انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے دین پر قائم رکھنے کے لیے اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے اچھے اخلاق پر عمل کرنے کے لیے یہ ایمان یہ رکن بہت ہی اہم ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان لانے کو بھی ذکر کیا ہے بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر انہیں آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ ماتا کے لئی سلبر الرحمۃ الوجو حکم قبل المشرق والمغرب المغرب البر من آمن اب اللہ الآخر نیکی مشرق و مغرب کی طرف پھیر دینے کا ہی نام نہیں ہے یا اصل نیکی یہ نہیں ہے اصل نیکی کیا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھے اگر آدمی کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے اور مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ پھیرتا رہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی اس نیکی کے انسان کو فائدہ ہوگا اور رعایت تحویل قبلہ کے ضمن میں اللہ رب اللہ میں نازل فرمائی ہے جب قبلہ ہمارا بدلہ بیت المقدس کے بجائے خانے کعبہ ہوا تو جو یہودی تھے نصارہ تھے انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارا قبلہ تو بدلتا رہتا ہے کبھی خانہ کعبہ تو کبھی بیت المقدس اور اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو گیا تو اس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ رب العامی نے شاید کریمہ کو نازل فرمایا کہ لئی سلبی الرحمۃ الوجو جو حکم قبل المشرق والمغرب نیکی اصل نیکی یہ نہیں ہے مشرق و مغرب تب رخ پھیرنا جیسا کہ وہ و نصارہ کرتے ہیں اصل نے کہ کیا اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے جو ایک انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر بھی اپنے اوپر ایمان اور آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے بڑی مشہور آیت ہے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کلّ مات الدن عامن وََ اللہ الرسول و اول المر بن کم فعین تنازع تم فی شعین فرد و رسول ان کن تم تم ان اب اللہ ولیوم املآخر اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی بات کو مانو ولی امر کون ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو حکمراں خلیفہ اور بادشاہ اس کی بات ماننا ہے نمبر دو جو علماء ہیں ان کی باتوں کو ماننا ہے لیکن ان کی بات ماننے کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو اللہ کے رسول کے حدیث اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ حکمراں یا علماء ان کی باتوں کو ماننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا کس کی بات پر عمل کریں گے کتاب و سنت پر انسان عمل کرے گا یہی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا اسی فرمائی تھی تو فیق عمر اللہ ان تمسک تم بھی کتاب اللہ و سنتی ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے اللہ نے فرمائی طب او ما رب کم ولا تب او مندو نہیں اولیا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تباہ کرو اللہ نے دو چیز آسمان سے اتاری ہے ایک قرآن اور ایک سنت اور حدیث یہ دو چیزیں اللہ رب العامی نے آسمان سے اتاری جیسے قرآن نازل ہوا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں بھی نازل ہوئی ہیں اللہ تو ماں آتا کم و رسول اما نہا کم انوفن تو جو رسول دیں لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو جو علماء ہیں اور اس طریقے سے جو حکمراں ہیں ان کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب ان کا قول اور ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافق ہوگی اور ائمہ نے علماء نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے ہر امام نے بات کہی ہے ادا شاہ الحدیث فاوا مذہبی جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے میری بات کو چھوڑ دینا میرے اشتہاد کو چھوڑ دینا میرے قیاس کو چھوڑ دینا میری بات کو چھوڑ دینا حدیث کے اوپر عمل کرنا ہر امام نے اسی بات کی امت کو تعلیم دیا کیونکہ کوئی ایسا امام نہیں گزرا ہے جس کو دنیا کی تمام حدیثوں کا علم رہا ہو اس لیے وہ اشتہاد کیا کرتے تھے جب ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی اشتہاد کرتے تھے اور جب اشتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو اس پر انسان عمل کرے گا اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر انسان عمل نہیں کرے گا لیکن مشتحد کو اللہ ابامین دو اجر دیتا ہے کب اگر اس کا اشتہاد صحیح ہو جائے اور اگر صحیح نہ ہو تو اس پر اللہ ابامین بھی ایک اجر دیتا ہے اللہ کے سر کے حدیث ہے عید اشتہد الحاکم فاصاب فلح اجران و اخت فلح فلاح واحد جب حاکم اشتہاد کرتا ہے اور وہ درست ہو جائے اس کا اشتہاد اس کو دو اجر ملتا ہے اور اگر غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم غلطی کر سکتا ہے کیونکہ معصوم صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے انسانوں میں سے امتی میں سے کوئی معصوم نہیں ہے معصوم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اشتہاد کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشتہاد کرتے تھے اگر آپ کے اشتہاد کے اندر کوئی خمی ہو, کامی, کمی ہوتی یا آپ سے کچھ سو ہو جاتی تو اللہ ابراہین آپ کی وہی کے ذریعے سے آپ کو درست کر دیتا تھا وہی نازل کر دیتا تھا لیکن اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اب انسان اگر اشتہاد کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا اشتہاد صحیح بھی ہو غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے اور جب اشتہاد غلط ہو جائے گا تو غلط ہونے کی صورت میں اس کی بات نہیں لی جائے گی لیکن اگر وہ مشتعد ہے اور اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اشتہاد کے درجے کو اس کے پاس اتنا علم ہے گہرا اور بنیادی علم ہے جو اشتہاد کے لیے ضروری ہے اگر اس کے پاس یہ ساری شرطیں اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ اشتہاد کرتا ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے لیکن اس کے اشتہاد پر عمل کے ہم مکلف نہیں ہوں گے اگر اس کا اشتہاد کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو اور اشتہاد اسی صورت میں انسان کرتا ہے جب اس کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے دلیل نہیں ہوتی ہے اگر واضح حدیث اور دلیل آ جائے تو انسان اشتہاد نہیں کرتا ہے اشتہاد ضرورت ہے جب انسان کے پاس واضح حدیث اور اس کے پاس علم نہیں ہوگا حدیث نہیں ہوگی تب انسان اشتہاد کرتا اگر حدیث ہے اس معاملے میں تو انسان اشتہاد نہیں کرتا اس لیے ام کرام کو جب حدیث ملتی تھی تو اپنے اشتہاد سے رجوع کر جاتے تھے ماں منیفا رحمۃ اللہ علیہ کتنے مسائل میں رجوع کیا انہوں نے پہلے ان کو حدیث نہیں معلوم تھی ان کے شاگردوں نے حدیث بتائی یا کسی ذریعے سے ان کو حدیث معلوم ہوئی انہوں نے اپنے اشتہاد کو چھوڑ دیا اور کہا میں اس قول سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا کتنے سارے ان کے اقوال ہیں اور ان کے جو شاگردان ہیں تین مشہور شاگرد ہیں ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام و یوسف امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ تین بڑے مشہور ان کے تلامزہ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں تین تہائی مسائل میں سمجھ لیجئے ان سے جو ہے اختلاف کیا انہوں نے دو تہائی مسائل میں ان سے اختلاف کیا جب انہیں حدیثیں مل گئی تو اپنے امام کی باتوں کو چھوڑ دیا اور دو تہائی مسائل میں ان کی باتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے امام اگر زندہ ہوتے اور جو حدیثیں ہمیں ملی ہیں یہ حدیثیں ان کو ملتی ہیں تو وہ بھی کیا کرتے اپنے قول سے بعد اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور حدیث کے مطابق وہ فتویٰ دیتے اور لوگوں کو اسی پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تو یہ تمام ام کے بارے میں ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا دو مذہب ہے دو مسئلہ ہے ان کا ایک پرانا ایک نیا پرانا مسئلہ تو ان کا جب عراق میں گئے وہ وہ پرانا مسلک نیا مسلک ان کا جب مصر کے اندر آئے امام محمد حمب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد جب حدیثیں ان کو ملی تو ایک نیا مسلک ان کا چلانا مذہب جدید کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے ام کرام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے یہ اما امام محمد رحم الرحمۃ اللہ علیہ تو اس طریقے سے ایک ایک مسئلے کے اندر ان کے ان کے کئی کئی اقوال ملتے ہیں ایک پرانا قول ہے جب ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی اشتہاد کیا انہوں نے بعد ان کو حدیث مل گئی اپنے اشتہاد کو چھوڑ دیا حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہے مجلس لگی ہوئی حدیث سنا رہے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ داڑھی میں خلال کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے تعلق سے کوئی سنت نہیں آتی ہے کسی نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں ان کے شاگرد ہیں وہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن وہاب نام ہے مصر کے عالم بہت بڑے عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ ابن وہاب جن کو کہا جاتا ہے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ استاد کے تعلق سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہا کیا حدیث ہے حدیث انہوں نے سنا دی سند کے ساتھ پہلے سند کے ساتھ حدیثیں بیان کی جاتی تھیں تو امام مائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے امام مائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث بہت پیاری حدیث ہے بڑی پیاری سنت ہے یہ تو انہوں نے اس کے بعد سے فتویٰ دینا شروع کیا کہ انسان داڑھی میں کھلال کرے گا پہلے اسے منع کرتے تھے کہتے تھے اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے اور کہنے لگے کہ ابن وہاب اگر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اپنے شاگرد سے کہا انہوں نے اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا انہوں نے مجھے حدیث سنائی تو اپنے فتوی سے رجوع کر لیا انہوں نے کیونکہ دیکھیے فتویٰ اشتہاس سے بڑی حدیث حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل شدہ ہے حدیث صحیح ہے صلی سالین کے فہم کے مطابق ہے اس حدیث پر انسان عمل کا مکلف اور پابند ہے تو ائمہ ہیں علماء ہیں حکمراں ہیں ان کی بات اسی وقت لی جائے گی جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگی اگر اس کے مخالف ہے کوئی فتویٰ ان کا ان کا اشتہاد تو اسی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا وہ عمل نہیں کرے گا انسان لیکن ان کی جہاں تک بات ہے تو اگر وہ اشتہاد کے درجے پر فائز ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دے گا لیکن اگر اشتہاد کے اس پر فائز نہیں تھے اور پھر بھی انہوں نے اشتہاد کیا مان لیجیے کوئی آدمی ایسی بیان کر دے اس کے پاس علم نہیں ہے تو ظاہر بات تو خود گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اعتعاد یہ اول ہے اور ائمہ اور حکمراں کی اطاعت یہ مشروط ہے شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو اور یہی بات ہر امام نے اور ہر عالم نے بات کہی ہے آج جو ہمارے یہاں مشہور ہے چار مسلک میں سے ایک مسلک کا ماننا ضروری ہے یہ دیکھیے چار مسلک کب پیدا ہوئی ہے بعد میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں سن چوراسی ہجری کے در اسلام پہنچا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ عمر اس وقت آٹھ یا نو سال تھی وہ کون سا اسلام دے کر کے یعنی اسلام تو پہلے پہنچ گیا تھا لیکن باقاعدہ یعنی جس کو فتح کیا گیا جس سندھ کو سن چوراسی جری کے اندر محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا اس سے پہلے انفرادی طور پر اسلام ہندوستان کے اندر پہنچ چکا تھا عمر بن خطاب کے زمانے میں کچھ صحابہ گئے اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے اس کے بعد عبد الملی بن مروان کا دور آتا ہے ان کے زمانے میں گئے تو انہی کے زمانے محمد بن قاسم نے سن چوراسی ہجری کے تر سندھ کو فتح کیا تھا اور وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی نو سال تھی اس وقت جب انہوں نے فتح کیا کس کو سندھ کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اب ظاہر بات ہے جب ان کی عمر اتنی چھوٹی سی تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا نہ ان کا کوئی مسلک تھا نہ کوئی ان کو جانتا تھا کچھ نہیں تھا تو لوگ وہ محمد بن قاسم ہندوستان کے مسلمانوں کو کون سا دین دے کر کے آئے تھے ظاہر بات وہی دین جو انہوں نے دیکھا محمد بن قاسم تابعی ہیں یہ کون ہے یہ تابعی ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کون سا دین دے کر کے آئے انہوں نے جو صحابہ سے سیکھا کتاب اللہ اور سنت رسول صحابہ کا عمل وہی عمل دے کر کے ان کو آئے تھے اب اور اور امام منیفا کی وفات کب ایک سو پچاس ہجری کے اندر ہے ایک سو پچاس ہجری سے پہلے جو مسلمان تھے اللہ کے سر کے زمانے میں بعد میں کیا وہ کس کی طرف نسبت کرتے تھے اپنے آپ کی آج جو کہتے ہیں چاروں میں سے کسی کو ماننا ضروری ہے امام منیفا رحمۃ اللہ ایک سو پچاس ہجری میں وفات پائے امام مالک وفات ایک سو نواسی ہجری کے اندر ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کفات دو سو چار میں ہے امام امام احمد نمبر کفات دو سو اکتالیس ہجری کے اندر ہے یہ تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں امام محمد بن نمبر رحمۃ اللہ علیہ اب تیسری صدی ہجری کے عالم ہے اس سے پہلے جو تھے کیسے تھے وہ لوگ کیا ان کا دین تھا کیا ان کا مذہب تھا ظاہر بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول یہی چیز اللہ نہیں تو چیز آسمان سے اتاری ہے تو اسی کے ہم مکلف ہیں اسی کے ہم پابند ہیں تو اگر انسان جو ہے کسی کی بات کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے تو چیز ناجائز و حرام ہے اگر ان کا اشتہار صحیح ہے تو اس کو انسان لے گا اور صرف چار امام نہیں پیدا ہوئے اسلام کے اندر بہت سارے امام پیدا ہوئے ہیں امام مالک یہ کیا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی بہت بڑے امام تھے بہت بڑے محدث تھے ان کو امیر المومن فی الحدیث کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ان کے پاس علم تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے آپ دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا اس طریقے سے جو سنن اربا ابو داؤ ترمزی نے ابن ماجا اور اس کے بعد بہت سارے اما ابن خزیمہ اور اس طریقے سے ابو سور امام سفیان سوری امام سفیان بن بنوائنا کتنے بڑے بڑے امام علما گزرے ہیں اسلام کے اندر تاریخ کے اندر یہ کہنا کہ چاروں میں سے کسی ایک کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے غلط بات ہے یہ ہم ہر ایک ادب کرتے ہیں ہر ایک احترام کرتے ہیں اور اس کی بات لیتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو اس کے ہم مکلب اور اس کے پابند ہوتے ہیں یہی اللہ رب الامی نے دنیا کے اندر یہی دو چیز اتاری کتاب اللہ اور سنت رسول تو اللہ فرماتا ہے کہ جو حکمراں ہیں وہ علماء ان کی اطاعت کرو لیکن اللہ نے نہیں فرم وہ عطی الامر یہ نہیں کہ اللہ رب العلامی نے اس لیے کہ ان کی جو اطاعت ہے مستقل نہیں ہے ان کی اطاعت تابع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی جب بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا آتی اللہ واطی الرسول جا بجا قرآن کے دے چیز آپ کو ملے گی لیکن جب علماء اور عمرہ کے اللہ نے بات کی تو کیا فرمایا ار الامر بن کم یہ نہیں کہا وہ آتی ار ال امربین کم علما نے بیان کیا کہ فرق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے مشروط ہے شرط ہے کیا شرط ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہونا ان کا اشتہاد ان کی بات ان کا قول اگر اس کے موافق ہے تب لیں گے اگر موافق ہے نہیں تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا اور بات پر عمل نہ کرنے میں تبھی نہیں کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے ہیں یا ان کا ادب نہیں کرتے ہیں ان کا ادب یہی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات ہو تو ان کی بات نہ لی جائے کیونکہ خود انہوں نے فرمایا ہے ہر امام نے یہ بات یہی کہی ہے امام ونیفا نے امام مالک نے امام شافی نے امام بن حنبل نے اور اس طریقے سے اور جو اما گزرے سب نے یہی بات کہی ہے کہ بھائی دیکھو میری اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس سے میں امام شافی کہا کرتے تھے میں زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہر امام نے بات کہی ہے کہ ہماری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے میری بات کو دیوار پہ مار دینا میری بات کو نہ لینا میری بات کو ٹھکرا دینا کس پر عمل کرنا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق اس پر عمل کرنا تو تو ان کی جو اطاعت ہے مشروط ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے یہ مستقل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت مستقل ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ائمہ کی بات ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حدیث کے موافق ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کسی امام کا محتاج نہیں ہے کہ امام کی بات اس کے موافق ہوگی تب عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے حدیث صحیح ہو گئی سلب صالین کے فہم کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے آپ کے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں عمل ہو نہ ہو امام نے اس پر عمل کیا نہیں کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام کی بات ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی بات حدیث کے معافی کو دلیل ہونی چاہیے تب اس کی بات لی جائے گی اور نہ اس کی بات کو رد کر لیا جائے گا تو اللہ رب اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے معافی ہو تب ان کی بات پر عمل کیا جائے گا اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو ان کا ادب باقی رہے گا ان کا احترام باقی رہے گا اللہ ان کو عجر بھی دے گا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دلیل مل گئی ہم اس پر عمل کریں اور ان کی بات کو ان کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کو ہم چھوڑ دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون کام کرے گا فعین تنازع تم فی شعین اب اگر تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے تنازع ہو جائے کسی بھی مسئلے کے اندر فیشہین کرائے کسی بھی چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے غلط ہے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے مثال کے طور پر عقیقہ کی بات لے لیجیے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عقیقہ مکرو ہے امام منیفا رحمۃ اللہ عقیقہ کے قائل نہیں تھے ان کے شاگرد قائل تھے اس لیے آج ان کے یہاں فتویٰ عقیقہ کرنے کا لیکن امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ عقیقہ کے قائل نہیں تھے امام مال رحمۃ اللہ علیہ شوال کے چھ روزوں کے قائل نہیں تھے نہیں مانتے تھے شوال کے چھ روز امام مال رحمۃ اللہ علیہ لیکن حدیث ہے شوال کے چھ روزے کی حدیث ہے نا مسلم کی روایت ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے چھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا جو دیتا ہے اب آپ کس کی بات لیں گے امام مالک کی بات لیں گے یا حدیث کی بات لیں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر رکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ رمضان کا روزہ چھتیس دن کا ہو گیا ہے جبکہ اس مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو یہ شک پیدا ہو جائے گا اس لیے روزے سے منع کرتے تھے وہ کہ شوال کا روزہ نہیں ہے شیر روزے امام مالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں وہ امام انہوں نے لکھی امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی حدیث کے تعلق سے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ شوال کے شیر روزے رکھے جائیں نہیں قائل تھے اس کے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے عقیقے کے قائل نہیں تھے کہ بچہ عقیقہ نہیں کریں گے اور کہتے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں عقیقہ کرنا قائل نہیں تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ پڑھیے ان کی کتابیں یہ ان ان کے تعلق سے اس, اس بات کے قائل نہیں تھے لیکن ان کے شاگرد جب حدیثیں پہنچی تو انہوں نے اقرار کیا اور قائل ہوئے کہ انہیں عقیقہ کرنا چاہیے سنت ہے عقیقہ کرنا تو آپ کس کی بات لیں گے یہاں پر مسئلہ اختلاف ہو گیا عقیقہ کا مان لیجئے آپ کے امام منیفا قائل نہیں تھے آپ اللہ کے سر کی حدیث ہے کتنی حدیث ہیں بخاری مسلم کے حدیث ہیں کہ اگر لڑکا ہے دو بکرے دبا کریں گے لڑکی ہے تو ایک بکرا دبا کیا جائے گا ساتویں دن بچے کا عقیقہ ہوگا ہے نا حدیثیں واضح حدیث ہیں کوئی ڈھکی چھپی حدیث نہیں ہے اب کہیں گے کہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں معلوم تھی بھائی امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں پہنچی رہی ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو حدیث پہنچی تھی اس کے باوجود یہ ایمان رکھے کہ انہوں نے اس کے خلاف فتوا دیا تو امام منیفا رحمۃ اللہ پر یہ بہت بڑی بدگمانی ہے یہ بہت بڑی بدگمانی امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی امام کے تعلق سے یا اگر ممکن ہے کہ حدیث پہنچی رہی ہو ان کو لیکن کسی ضعیف واسطے سے کسی ایسے آدمی نے حدیث کو بیان کر دیا اور جو جھوٹا آدمی رہا ہو تو انہوں نے اس کی بات پرت کر دیا ہو سکتا ہے ایسا لیکن جب صحیح حدیث مل جائے تو اس صورت میں انسان کا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے ان کے بعد کے شاگردوں نے اس پر عمل کیا تو اب دیکھیے یہاں پر اختلاف ہو گیا عقیقہ کریں گے کہ نہیں کریں گے شوال کے روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے اب کس کی ہم بات لیں گے کہ امام مالک کی بات لیں گے روزے کے تعلق سے شوال کے نہیں یا عقیقے کے تعلق سے امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیں گے نہیں حدیث کی بات لیں گے کسی بھی مسئلے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا فعین تنازع تم فی شعین کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فرد اللہ اور رسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو یہ نہیں کہا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو کس کی طرف لوٹاؤ قرآن و حدیث کی طرف یعنی قرآن و حدیث جو کہے اس پر عمل کرو علماء کے اشتہاد چھوڑ دو فقہ کے اشتہاد کو چھوڑ دو ان کے قول کو چھوڑ دو قرآن و حدیث جو کہ اس پر عمل کرو یہ تمہارے لیے کیا ہے یہ اختلاف کو ختم کر دینے والی چیز ہے تو قرآن اور حدیث سے اختلاف ختم ہوتا ہے اختلاف ہوا نا عقیقے کے بارے میں حدیث سنا دی گئی بس اختلاف ختم ہاں بھائی عقیقہ کریں گے اللہ کے سر کے حدیث اب اس میں اگر کوئی اختلاف کرے تو اس کا اختلاف غلط ہے بدیانتی ہے یہ حدیث آنے کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس لیے حدیث اختلاف کو دور کرتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف بڑھتا نا عزب اللہ منظانی حدیث اختلاف کو دور کرتی ہیں حدیث اختلاف بڑھاتی نہیں ہے اللہ کے سر کے وفات ہوئی اختلاف ہو گیا کون خلیفہ بنے گا انصار کا کہنا یہ تھا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوں گے ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی اللہ تعالیٰ انہوں نے علیہ متوبین قریش قریش میں سے امام اور حکمراں ہوگا سارا اختلاف ختم ہو گیا یہ ہوا کہ اللہ کے سلو کو دفن کہاں کریں گے کہاں دفن کیا جائے گا اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی کی جہاں وفات ہوتی ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے وہی ان کو دفن کیا جاتا اختلاف ختم ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مکے میں آپ کو لے جایا جائے گا کیونکہ آپ مکہ ہی کے رہنے والے تھے یا مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی خانے کعبہ ہے وہیں حج ہوتا ہے وہیں عمرہ ہوتا ہے ایسے بھی لوگوں کا ذہن تھا تو یہ ہوا کہ کہاں ان کو دفن کریں گے تو یہ ہوا کہ حدیث سنائی گئی کہ بھائی اللہ کے سن کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جس نبی کی جہاں وفات دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کی وفات وہیں ہوتی ہے اس طرح کی حدیث ہے تو ان کو وہیں دفن کیا گیا حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات جہاں ہوئی ان کو دفن کر دیا گیا تو اس طریقے سے جب حدیث آتی اختلاف کو دور کرتی ہے حدیثیں نہ ہونے کی بنا پر امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کے اللہ نے کیا فرمایا اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو پھر کیا فرمایا ان کن تم تم انون بلّہ آخر اگر تمہارا اللہ اور عرم آخرت پر ایمان ہے تب تم ایسا کرو گے کیا معلوم ہوا کہ اللہ اور عرم آخرت پر ایمان اگر حقیقت میں انسان کے پاس ہے وہی انسان ایسا کرے گا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو اللہ اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹا دے گا قرآن و حدیث کے اندر مسئلے کو ڈھونڈے گا وہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود ہے الحمد نہیں ہے اسے ملتی جلتی حدیثیں انسان اشتہاد کرتا ہے اگر اشتہاد کے درجے پر فائد ہے اور اگر وہ اس کے موافق ہوگا انسان اس کے اوپر عمل کرے گا کسی اور حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کا اشتہار تو یہ کون کرے گا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف کی صورت میں مسئلے کو قرآن و حدیث کی طرف نہیں لوٹاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان یا تو نہیں ہے یا تو ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے خلل ہے تبھی انسان ایسا کرتا ہے تو محلے شاید یہ جس کے بیل لیے میں نے آج پیش کی ہے کہ اللہ رب العامین نے اپنے اوپر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے ان کن تم تم مینون بلّہ آخر اگر تمہارا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العامین نے اپنے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان کو بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں ہمارے ہماری منکانہ بلّہ آخر فل اکرم ریف ہو جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اپنے مہمان کی عزت کرے مہمان نوازی کرے ومن کان امن کان آخر ادی جا رہو جس کا اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہے اپنے پڑوسی کو ایزا نہ پہنچائے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے امن کان امن و بلّہ آخر فلیق الخیرن اول عثمت یہ سب بخاری مسلم کے حدیث ہے تینوں ایک ساتھ ہمارے بھی بیان فرمایا کہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے فلیق الخیرن اچھی بات کہے بری بات نہ کہے زبان سے اگر نہیں معلوم مسئلے کا علم نہیں ہے خاموش ہو جائے ہمارے یہاں لوگ ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں ہر مسئلے کے اندر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہر مسئلے میں دنیا کا بڑا سا بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک منٹ کے اندر آپ ان سے مسئلہ جواب لے لیجئے جی یہ صورتحال ہے کسی مجلس کے اندر علماء بھی موجود ہیں لوگ بھی موجود ہیں عالم سے سوال ہوتا ہے عالم جواب دینے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا مسئلہ اس کا جواب یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب مجلس کے آداب کے خلاف ہے یہ علماء موجود ہیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے تابعین وغیرہ کے بارے میں کہ سوال ہوتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے ان سے پوچھو ان سے پوچھتے کہتے ان سے پوچھو ایسے پوچھتے پوچھتے پھر پہلے آدمی کے پاس سوال آ جاتا تھا لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے جی ہاں تو اس طریقے سے آج دین کا مسئلہ اتنا لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور اتنی یعنی اس کی اہمیت نہیں ہمارے لوگوں کی نظروں میں کہ بڑے سے بڑا مسئلہ انسان جو ہے ٹائی پہن کر کے پینٹ شرٹ پہن کر کے نہ اسے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے نہ حدیث صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے اور کوئی سوال انسان کرتا فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے فوراً جواب دیتا ہے اس کو نہ کوئی آیت اچھی طریقے سے یاد ہے نہ اس کو حدیث یاد ہے نہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے نہ اس کا ترجمہ جانتا ہے لیکن سوال ہوتا ہے سوال مکمل ہونے سے پہلے جواب موجود رہتا ہے فوراً انسان اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے یہ دین کا معاملہ ہے بھائی اس کے اندر تصبت ضروری ہے تحقیق اس کے اندر ضروری ہے مسئلے کی جانکاری اور مسئلے کی گہرائی تک پہنچانا انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں کہ آپ نے جو ہے چند چیزیں یاد کر لیں اور آپ کو بولنا آ گیا اور اس طریقے سے آپ کیا نام ہے لوگوں کو فتویٰ دینا آپ شروع کر دیں نہیں فتویٰ یہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم حاصل کرے علماء سے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے علم حاصل کرے اور اس طریقے سے جب گواہی دے دیں تب انسان اس کے مطابق لوگوں کو فتوا دے یہ نہیں کہ انسان دو چار حدیثیں یاد کر لیا دو چار صورتیں یاد کر لیا اور اس طریقے اس کو بولنے کا طریقہ آ گیا تو انسان کیا کرتا ہے بولنا شروع کرتا اور فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے یہ دین کا معاملہ ہے دنیا کے معاملے میں دیکھیے آپ اگر آپ کو نہیں معلوم انسان خاموش رہتا ہے کوئی انسان مریض ہے تو کیا انسان کیا کرتا ہے بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کیا اس کو دوا دینا شروع کر دیتا ہے نہیں اس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں آپ کو کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے یا آپ کسی مقدمے میں ہیں آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان سے جا کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں تو اس طریقے دین کے جو علماء ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان کے پاس آپ کو آنا ان سے آپ کو دین کے مسائل جاننا یہ نہیں کہ آپ جس کو داڑھی دیکھ رہے داڑھی آ گئی اور نماز کا پابند ہو گیا اس طریقے سے کپڑا رکھنے سے اوپر رکھ لیا آپ سمجھے کہ تو بہت بڑا عالم ہو گیا علامہ ہو گیا اب جا کر کے اسے مسئلہ پوچھنا شروع کرتے ہیں انسان خود انسان گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے بن فما کے فلیح الخیرن یسمت اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا جو ہے خاموش رہے اس طریقے سے بہت ساری حدیث ہیں ایک حدیث میں اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ اللہ مراطم تو آخر ان تُفر اللہ ماضی محرمن انتصافرا مصیر تیوم ماضی عظیم علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کسی ایسی عورت پر جو اللہ اور عمر آخر پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے بغیر محرم کے ایک رات اور ایک دن کا سفر مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم کا سفر ہے تو عورت سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے جس کو سفر کہا جائے کسی بھی طرح کا سفر بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے حلال نہیں ہے چاہے وہ ایک گھنٹے کا سفر ہو چاہے ایک دن کا سفر ہو چاہے دو دن کا سفر ہو کچھ روایتوں کے اندر تین دن کا ذکر آتا ہے کچھ روایتوں کے اندر دو دن کا ذکر آتا ہے کچھ روایتوں کے اندر ایک دن ایک رات کا ذکر آتا ہے کچھ روایتوں کے اندر مطلق آتا ہے کسی کا ذکر نہیں ہے اللہ کے سرخ جیسے حدیثیں ہیں اللہ تو صاف المرا تو اللہ معذی محرم یہ بھی بخاری مسلم کے حدیثیں ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے یہ نہیں کہا کہ ایک دن ایک رات کا سفر اولاد خلو علیہ رج اللہ محرم اللہ محرم اور کسی عورت پر آدمی داخل نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو شوہر ہے یا اس کی جو ہے اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے جو محرم ہے جن سے رشتہ کرنا ہمیشہ کے لیے آرام ہوتا ہے ان کو محرم کہا جاتا ہے یہ محرم ہے جو ہمیشہ کے لیے ایک محرم وقتی ہوتا ہے وقتی طور پر رشتہ حرام ہوتا ہے وہ نہیں اس کے اندر شامل ہے جیسے سالی تو جو بہنوئی ہوتا ہے کب تک اس کا رشتہ حرام ہے جب تک کہ اس کی بیوی اس کی زوجیت اس کی بہن اس کی زوجیت میں ہے بہن کا انتقال ہو گیا تو اسے شادی کر سکتا ہے یا بہن کو اس نے طلاق دے دیا ٹھیک ہے یا بہن نے خلا لے لیا تو اسے شادی کرنا جائز ہوگا تو وقتی طور پر بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہمیشہ کے لیے نہیں حرام ہوتا ہے تو محرم نہیں ہوتا وہ محرم وہ ہے جو ہمیشہ جس سے رشتہ انسان کے لیے حرام ہو وہ اصل محرم ہوتا ہے تو تمہارے بھی اگر محرم نہیں ہے تو انسان عورت سفر نہ کرے تو ایسا جس کو بھی سفر کہا جائے آدمی جہاں رہتا ہے اور جس کو جہاں سفر کہا جاتا ہے اس کے لیے عورت کا بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے ایک دن ایک رات کی قید نہیں ہے تو آپ نے تقریباً کہہ دیا ہے کیونکہ اس زمانے میں سفر عام طور پر لمبا ہوتا تھا لوگ گھوڑوں سفر کرتے تھے اونٹوں سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے اس کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا تھا لیکن آج دیکھیے سفر گھنٹوں میں انسان کر لیتا ہے جہاں پہلے جو ہے کئی مہینے لگ جاتے تھے انسان گھنٹوں کے اندر سفر کر لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اگر ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا سفر ہے تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں محرم چاہیے جس کو بھی آپ سفر کہیں اس کو محرم کی ضرورت ہے اس عورت کو سفر کرنے کے لیے اگر وہ سفر نہیں ہے تو عورت جا سکتی بغیر محرم کے جیسے مان لیجیے آپ جبیر شہر میں ہیں اب آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کی عورت مان لیجیے کسی مسجد کے اندر جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے یا بازار میں جاتی ہے یہ سفر نہیں ہے کسی ضرورت کے لیے سامان خریدنے کے لیے جاتی ہے تو اسی صورت میں اس کو سفر نہیں کہا جاتا تو جا سکتی ہے اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے محرم کی ضرورت کا جس کو سفر کہا جائے اولا تو ولاسافر اللہ معذی محرم ہے جو محرم ہوگا اسی کے ساتھ ہی عورت سفر کر سکتی ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں بھی اور اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اس سے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور موت بھی ایک مرحلہ ہے انسان کا قیامت بھی ایک مرحلہ ہے اور جو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں وہ تقریباً چھ مراحل ہیں یا چھ زندگیاں ہوتی ہیں اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو چھ زندگیاں ہوتی ہیں اور اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تو چار زندگیاں ہوتی ہیں ایک مرحلہ ہوتا ہے ہے انسان کا عدم کا مرحلہ عدم یعنی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا یہ عدم کا مرحلہ کہلاتا ہے اللہ نے بیان کیا شور دہر کے اندر پہلی آئے تھے انسان حین من الدہر علم ایک شیء مذکورہ کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا کیونکہ انسان حادث ہے بعد میں انسان پیدا ہوا اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اللہ اربامن ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اللہ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے یا کوئی صفت نہیں نہیں ہے نہ باللہ اللہ ہمیشہ سے تمام صفات سے متصف ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں جب اللہ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے جیسے بات کرنا کلام کرنا اللہ کا آنا آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کو نزول فرمانا یہ صفات ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے ایسا نہیں کہ بات کر کلام کرنے کی صفت اللہ کو بعد میں آئی نہیں جب سے اللہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ سے ان تمام صفات سے متصف ہے لیکن انسان کو دیکھ لیجیے انسان کی ذات کیا خود یہ حادث ہے بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہمیشہ سے انسان نہیں ہے نہ ہمیشہ رہے گا تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے بات کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بعد میں صلاحیت آتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چلنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے ایک سال کا ہوتا تب انسان چل پاتا ہے ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے سے انسان کی جو صفات ہیں یہ بعد میں آتی ہیں لیکن اللہ ابراہین تمام صفات سے ہمیشہ متصف ہے یہ اور بات ہے کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع نہیں جیسے آپ لوگ جواب دیجیے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق وہ صفات ہیں اور اللہ ابراہین ہمیشہ سے متصف ہے اور اس میں مشیت کا عمل دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ وہ کرتا ایسا نہیں ہے ان ہاں؟ اللہ تعالیٰ وہ صفات جو ہے ذاتی صفات ہے صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قدرت والا ہے اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں دو اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں ساری صفات بیان کی گئی قرآن و حدیث کے اندر یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ سے مت... ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب علم آتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود سنت اللہ ہو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تب دیکھتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ مشیت کتابیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی اسے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو سباب صفات کیا ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ تو ایک زمانہ گزرا انسان کے اوپر کہ عدم تھا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا لم یکن شیم مذکورہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا ایک ایسا دور گزرا انسان کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ عالم عدم ہے یہ جس کا کوئی اس کا وجود نہیں تھا اور یہ دنیا ختم ہو گئی اب جب اللہ نے انسان کو وجود بخشا اب اس کے بعد یہ چیز ختم ہوگی اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا تھا عالم ارواح کا کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو پیدا کی اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے اس کو عالم السط بھی کہتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ نام کی طرف رب کا من بنی آدما منظہر ہوں علان فسین السط و برب کم قالو بلا شہیدنا تقول یوم القیامت انا کنہ انحادہ غافرین سورہ آراف کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی ضروریت کو نکالا اور خود ان کو گواہ بنایا انہیں کے لیے اپنا ان کو گواہ بنایا اور کیا کہا السط تو میرا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں کالو بلا سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا رب ہے ہم سب نے وعدہ کیا ہماری روحوں نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور جب رب ہے تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی کا وعدہ کیا کیونکہ جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے اسی کی بات کرنا اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا تو اس کو عہد کہا جاتا ہے یا عالم ارواح روحوں کی دنیا کہ اللہ رب العامین نے تمام روحوں کو پیدا کی اسی لیے جب کسی انسان کا جنم ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے تو نئی روح نہیں اللہ پیدا کرتا ہے وہی روح جو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد جو روحیں پیدا کی تھی اسی روح کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے وہ فرشتہ آ کر کے ماں کے پیٹ میں اس روح کو پھونکتا ہے کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ایک بار تو عالم ارواح دوسرا مرحلہ کیا ہے حمل کا مرحلہ تیسرا تیسرا حمل یہ بھی اللہ رب غلامن قرآن کے اندر بیان کیا سورہ حج کے اندر سورہ مومنون کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر سورہ حج میں اللہ فرماتا کہ عئے الناس ان کن تم فی من البعث اے لوگوں اگر تمہیں بعض کے بارے میں کچھ شک ہے کہ دوبارہ تم زندہ کیسے اٹھایا جاؤ گے اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے فعن نا خلق نا کم ان ترابن تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ثم من رطفتن پھر میں نے تم کو نطفے سے پیدا کیا ثم ممن القطن پھر القا سے پیدا کیا مخلقت غیر مخلقہ پھر مدغہ سے پیدا کیا مدغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو مخلقہ وہ غیر مخلقہ مخلقہ یعنی گوشت کی بوٹی ہوئی اللہ رب نے اس کے ذریعے سے انسان کو بنا دیا اور کبھی کبھی کیا ہوتا گوشت کی بوٹی تو ہو جاتی ہے لیکن انسان کی تخلیق نہیں ہوتی وہ گر جاتا ہے اور رحم سے ایسا ہوتا نا کہ جو ہے نامکمل تھا اور گر گیا حمل ٹھہرا تھا لیکن حمل گر گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ کبھی اس مضغا جو گوشت کی بوٹی ہے اس گوشت کی بوٹی سے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو بچے کو پیدا کرتا کبھی اس بوٹی کو گرا دیتا اور انسان کی تخلیق مکمل نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں اللہ ہر غلامی نے حمل کو بیان کیا کہ مٹی سے پیدا کیا اور اسے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ اربلامن نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اس سے مراد سارے انسان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے نطفے سے ہوتی ہے نطفے سے ہوتی ہے نا اور نطفے کی اصل کیا ہے غذا ہے انسان غذا کہتا ہے اور غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے مٹی سے پیدا ہوتی ہے جی انسان کھانا کھاتا ہے روٹی چاول دال گوشت تمام چیزیں انسان کھاتا ہے اسی سے انسان کے دل کے انسان کو طاقت ملتی ہے اسی سے منی پیدا ہوتی ہے اور اسی منی سے کو نطفہ کہا جاتا ہے اور وہی نطفہ پھر عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے تو گویا کہ انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا کیونکہ ہر انسان مٹی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کو کھاتا ہے غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے تو اس لیے مٹی سے جو کہا گیا ہے تو علیہ السلام مراد ہی ہیں انسان بھی اس کے اندر مراد ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوئی جو ہے تعارض اور کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ بھائی کیسے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا کیونکہ جو منی ہے اس کی اصل غذا ہے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے لہذا ہر انسان کو اللہ رب اللہ نے گویا کہ مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی کہ جب خلق وفی بطن ام ہی اربعین عموماً کہ اس کے نطفے کو چالیس دن تک اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے پھر چالیس دن تک خون کا رتلا ہوتا ہے پھر چالیس دن تک گوشت کی بوٹی ہوتی ہے پھر چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بھیجتا ہے فرشتہ بھیجتا ہے یہ تین چالیس کتنے دن ہو گئے ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن کتنے مہینے ہو جائیں گے چار مہینے چار مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اسی علماء نے بیان کیا کہ روح پھونکنے کے بعد اگر کسی کے یہاں سخت ہو بچہ گر جائے تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو اس کے بعد جو خون آئے گا اسے نفاذ کا خون مانا جائے گا اگر اس سے پہلے نفاذ بچہ گر جاتا ہے روح پھونکنے سے پہلے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ بے جان سی چیز ہے وہ اور وہ نفاذ کا خون بھی نہیں مانا جائے گا فاسد خون مانا جائے گا جب فاسد خون ہوگا تو کیا ہوگا عورت کے لیے نماز پڑھے گی وہ نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی کیونکہ وہ فاسد خون ہے نفاس خون میں اور حیض کے خون میں عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے روزہ رکھنا منع ہے فاسد جو خون ہے استحادہ کا خون بیماری کا خون فاسد خون اس میں عورت نماز پڑھے گی لہذا اگر روح پھونکنے سے پہلے بچہ گر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو خون عورت کا آئے گا وہ فاسد خون ہوگا عورت پاک مانے جائے گی نماز کی پابندی کرے گی جیسے عورت کو استحادہ کا خون آتا تو نماز کی پابندی کرتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آئے گی سمجھ آئی جی ہاں روح پھونکنے سے پہلے تو اللہ کے نے بیان کیا حدیث کے اندر کہ چالیس یعنی ایک سو بیس دن کے بعد کیا ہے روح پھونکی جاتی ہے ایک سو بیس دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے کیا جی جی تو یہ کون سا مرحلہ ہو گیا یہ حمل کا مرحلہ ہو گیا حدیث کے اندر بیان کیا کہ تیسرا مرحلہ ہے چوتھا مرحلہ کیا ہے یہ دنیا دنیا کی زندگی جو ہے قرآن کے اندر بے شمار آئے تھے اس کے تعلق سے اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے مل حیات دنیا اللہ لعب و لہو دنیا کی زندگی لہو لعب کا سامان ہے بے شمار آئے ہیں قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ اور اللہ فرماتا ان نما مسل الحیات دنیا کما ان انزلنا من امن سما دنیا کی زندگی کی مثال کیسے اس پانی کے طریقے سے ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو دنیا کی زندگی ہے اور یہ کب شروع ہوتا ہے انسان کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کی موت تک کا مرحلہ ہے اس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وہ اللہ اخرج بتون امہات کم تعالم شیان اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب انسان پیدا ہوتا کچھ جانتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے کچھ اس کو علم نہیں رہتا ہے اور کوئی آئے کی بات نہیں ہے یہ ہر انسان کی فطرت ہے یہ لیکن ہمارے یہاں بہت سارے پیر اور فقیر ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ان کو چھ پارا یاد تھا ان کو جو ہے یہ اتنے پارے یاد تھے اتنی چیزیں ان کو یاد تھی سب جھوٹی باتیں یہ سب یہ دجل ہے مکر اور فریب ہے کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے نہیں پیدا ہوتا نہ قرآن یا کسی چیز کا علم لے کر کے پیدا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ و شہ اللہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں رہتا ہے امبیا پیدا ہوئے ان کو کچھ نہیں معلوم تھا اللہ رب اللہ نے ان کو وہی کی علم دیا تب جا کر ان کو علم حاصل ہوا اور ہمارے ہاں پیروں فقیروں کے بارے میں اور مجاوروں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیدا ہوئے ان کو چھ پارے یاد تھے دس پارہ یاد تھے ان کو ان کو وضو کرنا آتا تھا ان کو نماز پڑھنا آتا تھا نا عزب اللہ یہ ساری چیزیں بے بنیاد باطل چیزیں ہیں یہ قرآن کے خلاف اللہ تعالم شہر تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے جب انسان پیدا ہوتا اپنی ماں کے پیڑ سے دیکھ بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو یہ دنیا ہے یہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد سے کب تک مرحلہ رہتا ہے موت تک مرحلہ رہتا ہے کتنی چیزیں ہو گئیں چار پانچویں چیز کیا ہے موت یہ پانچویں زندگی ہے موت جب انسان مر گیا مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں موت قبر کی زندگی برزخی زندگی اللہ فرماتا ہے امی ورا ہم برزخن اللہ واسون ان کے بعد ایک برزخ ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک بعض سے پہلے برزخ کی زندگی ہے ٹھیک ہے برزخی زندگی یہ غیب کی زندگی اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے چھٹ یہ کتنا مرحلہ ہو گیا پانچ ہو گیا نا چھٹا کیا ہے برزخ کی زندگی پانچویں ہوگی نا چھٹا مرحلہ کیا ہے آخرت جنت اور جہنم کی شکل میں یہ جنت اور جہنم کی زندگی ہے یہ دائمی اور ابدی ہے باقی اور زندگیاں ابدی نہیں ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی برزخی زندگی ختم ہو جائے گی ماں کے پیٹ کی زندگی عام طور سے چھ سے لے کر کے نو ماہ تک رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ابدی زندگی ہے موت کے بعد جو آخرت ہے برزخی زندگی کے بعد وہ ابدی زندگی ہے اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی جنت والے جنت میں رہیں گے جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے ہاں جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور اپنے گناہوں کے جہنم میں گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جہنم اور جنت کی زندگی دائمی زندگی ہمیشہ والی زندگی موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے برزخی اس کے بعد قبر کا جو مرحلہ یہ ابدی نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں قبر پر کتبہ لگاتے آخری آرام گاہ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے یہ یہ تو برزخی زندگی ہے آخری آرام گاہ کیا ہوگی یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی آخری جنت اور جہنم کی شکل میں اہل ایمان کے لیے جنت اور جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ رکھے منافقین کے لیے مشرقین کے لیے کافرین کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی یہ دائمی زندگی ہے اور یہ برزخی زندگی دائمی نہیں آخری نہیں ہے یہ کہ آخری زندگی ہوگی خلاص اب ان کا کچھ نہیں ہوگا نہیں حساب و کتاب اس کے بعد ہوگا بعض کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کے وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے تو یہ چھ زندگیاں ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور ہر ایک کی دلیلیں موجود ہیں تو موت کے بعد میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں امام نے کیا فرموسن رحمۃ اللہ علیہ کہ آخرت پر ایمان لانے میں کیا شامل ہے موت کے بعد کے تمام مراحل اس کے اندر داخل ہیں موت کے بعد کے قبر میں انسان کا جانا فرشتوں کا سوال کرنا قبر کے اندر عذاب کا ملنا یا اس طریقے سے نعمتوں کا ملنا اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھائے جانا اور صحیفوں کا نشر اور اس طریقے سے حساب کتاب ہونا میدان محشر شفاعت حوض پلسرات جنت اور جہنم یہ ساری چیزیں موت کے بعد میں کے مراحل میں داخل ہیں تو یوم آخرت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں یعنی ان تمام چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اگر انکار کر دیں گے تو انسان مسلمان باقی نہیں رہے گا کہ آپ کہیں کہ جنت ہے کہ نہیں ہے قبر میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس طریقے سے پرسرات ہے کہ نہیں ہے یا انکار کر دے انسان تو گویا کہ اس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں شامل اور داخل ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھ زندگیاں ہیں تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اگر آپ بیان کریں تو ایک عالمی اروا ہوتی ہے ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک برزخی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی دائمی یہ چار زندگیاں جو ہیں کیونکہ عدم والی زندگی تو ختم ہو گئی اللہ نے سب کو وجود دے دیا روحوں کی شکل میں لوگ موجود ہیں ماں کا جو معاملہ ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہوتا ہے دنیا ہی کے اندر معاملہ ہوتا ہے دنیا سے الگ نہیں ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے چھ مہینہ نو مہینہ لیکن دنیا ہی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اس لیے کچھ علماء نے چار زندگیاں بیان کی ہیں کچھ علماء نے چھ زندگیاں بیان کی ہیں بال دونوں میں کوئی تعارف کی بات نہیں ہے کسی نے جس کو زیادہ اہم سمجھا اس کو بیان کیا اور کسی نے تفصیل کے ساتھ چھ چیزیں بیان کی تو یہ جو یہ ساری باتیں ہیں یہ سب کے سب آخرت پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے لہذا اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا انسان انکار کر دے گا جو بدہی چیزیں ہیں پران و سنت ثابت شدہ ہیں تو گویا کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے جیسے کوئی پرسرات کا انکار کر دیا جنت کا انکار کر دیا یا جہنم کا انکار کر دیا یا قبر کے اندر جو ہے سوال و جواب کا انکار کر دیا عذاب کا انکار کر دیا آگے بات آئے گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں یا قبر کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو میرے بھائی یہ سب یوم آخرت پر ایمان میں شامل اور داخل ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ایک جو ہے گویا کیوں میں آخرت کا انکار کرتا ہے اللہ رب العامین ہم سب کو صحیح عقیدہ کی توفیق دے اور اللہ رب ہمارے عقیدے کے اندر پختگی فرمائے اور اللہ رب شک اور شبہات سے ہم تمام چیزوں کو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور رکھے اور اللہ رب ہم سب کی حفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اور موت کے بعد کے تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمامین و صبن محمد والا علیہ و صاحب ذاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں زیادہ لمبا ہو گیا